علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی اس نے ایک رحمت اپنے مخلوق میں رکھی اور ایک کم سو رحمتیں آئندہ کے لیے اپنے پاس چھپا کر رکھ لی صحیح مسلم حدیث نمبر 6973